پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت ناؤ مانگتا میرا اجر تو ناؤ مگر اللہ پر اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں